برادرانی وطن اور خدمت خلق مسلمانوں کے درمیان خدمت خلق کے بارے میں جب کبھی سوچا جاتا ہے تو بالعموم مسلمان مستحقین ہی پیش نظر ہوتے ہیں صرف انہی کے لیے کچھ رفاہی کاموں کا پروگرام بنایا جاتا ہے برادران وطن کے اندر رفاہی خدمات انجام دینے کے تعلق سے بہت کم بہت کم غور کیا جاتا ہے حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خدمت خلق دراصل عام انسانوں کی بے لوس خدمت ہے اس کا محرک صرف رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے خدمت خل کے کئی کاموں میں اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے بلکہ ان کو عام کر دیا ہے البتہ بعض وجوہ اور مخصوص حالات کی بنا پر مسلم ملت کو ترجیح دی جا سکتی ہے انسانی حقوق کی بحث میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں برادران وطن کے انسانی حقوق کا تذکرہ واضح طور پر موجود ہے چنانچہ خدمت خلق کا مطلب صرف مسلمانوں کی خدمت نہیں بلکہ بلا تخصیص مذہب و عقیدہ رنگ و نسل زبان و علاقہ تمام مستحق انسانوں کے لیے عام ہے پہلی وحی کی نظور اور حضرت جبریل کی آمد کے بعد نبوت کی ذمہ داری حضرت محمد پر ڈالی گئی تو فطری طور پر آپ گھبرائے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ سنایا انہوں نے آپ کو تسلی دے اور فرمایا گھبرائیے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں درد مندوں سے محبت رکھتے ہیں بے قصوں اور مظلوموں کی خبر گیری کرتے ہیں مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں بخاری بحوالہ رسول کریم کی سماجی زندگی قرآن میں متعدد مقامات پر جہاں اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے وہی بندوں کی خدمت کی بھی تاکید کی گئی ہے خدمت کے کاموں کی ترغیب بھی نیکی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ دہر آٹھ تا دس اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلا کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا صورت المعاون ایک تین تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی سجا جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا اس سورہ کے آخر میں کہا گیا اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں سورہ المدثر میں بتایا گیا چالیس تا چوالیس جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری قیادت نہیں کی بندہ عرض کرے گا میں تیری قیادت کس طرح کرتا تو تو خود سارے جہان کا پروردگار ہے اللہ فرمائے گا کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ فلاں بندہ بیمار پڑا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تو عیادت کرتا تو اس کو اس کے پاس مجھ کو پاتا اے ابن آدم میں نے سے کھانا مانگا لیکن تو نے نہیں کھلایا بندہ عرض کرے گا پروردگار تو خود رب العالمین ہے میں تجھ کو کس طرح کھلاتا اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے پانی نہیں پلایا بندہ عرض کرے گا پروردگار میں تجھ کو کس طرح پانی پلا تھا تو خود رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے نہیں پلایا اگر اسے پانی پلاتا تو میرے پاس موجود پاتا مسلم اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کی بے لوس خدمت گویا اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مستحقین کی خبر گیری کرے پڑوس یا رابطے میں یا اجنبی لوگوں میں کوئی شخص محتاج مستحق ہے تو اس کی مدد کریں بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں یا دوسروں کو ترغیب دلائیں پیاسوں کو پانی پلائیں بیماروں کی قیادت و مزاج پرسی کریں ان کے علاج معالجے میں تعاون کریں اگر کسی کو لباس کی ضرورت ہے تو اسے لباس فراہم کریں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کریں اگر کسی کو خیر خواہانہ مشوروں کی ضرورت ہے تو مشورے دیں ایمرجنسی ریلیف اور اجتماعی تعاون کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف خدمت خل کے اجتماعی پروگرام بنائے جائیں اس اجتماعی کوشش پر خدمت خل کا سارا کام منحصر ہو کر رہ جائے بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ برادران وطن میں انفرادی اور خاندانی سطح پر فطری انداز میں خدمت خلق کے مختلف کاموں کو انجام دیں اس ضمن میں عملی کاموں کی بھی نشاندہی مفید ہوگی سفر میں مختصر و عارضی مواقع برادران وطن کے ساتھ ایک جائی کے پیش آتے ہیں اس کے علاوہ اسپتالوں تعلیمی اداروں ریلوے اسٹیشنوں بس اڈوں بینکوں اور دفتروں وغیرہ میں بھی ایسے مواقع ملتے ہیں ان مواقع پر حت الامکان برادران وطن کی خدمت کی جائے مثلا وہ کھڑے ہیں آپ بیٹھے ہیں ان کو تھوڑی سی جگہ دیں یا اپنی جگہ کو ان کو بٹھا کر کھڑے ہو جائیں گرمی کا موسم ہو تو پانی پلا دیں ان کا سامان اٹھا کر رکھیں آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو ان کو کھانے میں شریک کریں چائے پی رہے ہوں تو ان کو بھی چائے کی دعوت دیں ان کے کام میں تھوڑی سی مدد کر دیں وغیرہ یہ سب کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اس کے نہایت خوشگوار اثرات پڑتے ہیں اسی طرح پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے کام آنا چاہیے مسلمانوں میں رواج کم پایا جاتا ہے کہ اگر برادران وطن میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کی قیادت اور مزاج پرسی کے لے جائیں علاج معالجے میں تعاون کریں کوئی وفات پا جائے تو جا کر ملیں اور ان کے غم اور صدمے میں شریک ہونے کا احساس دلائیں کوئی حادثہ ہو تو ان کی تکلیف اور مصیبت میں ہمدردی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں اس کی ہدایت اور ترغیب ملتی ہے